مختصر وقت کے لیے تشریف لاتے ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت گجنا والا کے مبلغ جناب مولانا عارف شامی شاہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد میرا اور آپ کا بلکہ چودہ سو سال سے پوری امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سو آیات نازل کی ان ایک سو آیات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے دو سو احادیث مبارک ارشاد فرمائیں ان دو سو احادیث مبارک سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آخری نبی ہیں اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع اسی مسئلے پر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے صحابہ کرام نے بارہ سو صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اور آنے والی امت کو بتا دیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی جھوٹے کو ماننے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امت مسلمہ نے اس عقیدے کی اہمیت کو سمجھا ہے انیس سو ترپن کی تحریک ختم نبوت میں دس ہزار نوجوانوں نے اپنی جانیں قربان کر کے آنے والی امت کو بتا دیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آخری نبی ہیں تحریک چلی ہوئی ہے یہ انیس سو ترپن کی تحریک ختم نبوت ہے ہر ہر عاشق رسول کے دل میں عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کا اتنا جذبہ ہے کہ وہ نعرہ لگا رہا ہے ختم نبوت زندہ باد اگر راستے میں گولی آتی ہے تو وہ برداشت کر رہا ہے کوئی طوفان آتا ہے ٹکرا رہا ہے برداشت کر رہا ہے اسی تحریک کے دوران ایک بڑی عورت اپنے بچے کی برات لے کر جا رہی تھی تو گولیوں کی آواز آ رہی تھی پوچھتی ہے وہ بڑی عورت کس چیز کی آواز ہے بتایا جاتا ہے مجاگ تحریک ختم نبوت چلی ہے آج جو ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگائے گا اسے شہید کر دیا جائے گا اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا یہ بڑی عورت اپنے بیٹے کو جس کو دلہا بنا کر لے جا رہی تھی اسے خطاب کر کے کہتی ہے بیٹا آج کے دن کے لیے تجھے جنا تھا آج کا دن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا آج تو آگے بڑھ اور ختم نبو زندہ باد کا نعرہ لگا اور شہید ہو جا کل میں یہ کہہ سکوں میں بھی ایک شہید کی ماں ہوں وہ بیٹا فرما بدا تھا آگے بڑھتے ہیں تاج تک ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں تحریک ختم نبوت میں شامل ہو جاتا ہے ادھر سے گولیاں آتی ہیں چھلنی ہو جاتا ہے شہید ہو جاتا ہے نیچے گر جاتا ہے خون کے فوارے اس کے جسم سے جاری ہیں یہ ماں آگے بڑھتی ہے اس شہید بیٹے کے خون کا چلو بھر کے آسمان کی طرف پھینکتی اللہ اور تو میرے پاس کچھ نہیں تھا یہ میرا اکلوتا بیٹا تھا تیرے نبی کی ختم نبوت کے لیے تیرے نبی کی عزت و نموز کے لیے قربان کیا اسے قبول فرما میرے دوستو سینکڑوں واقعات ہیں میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموز کے لیے عزت و ناموز کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے